سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک آدمی جمعہ کے روز مسجد میں داخل ہوا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے انہوں نے اس سے پوچھا یہ کون سا وقت ہے آنے کا اس نے کہا امیر المومنین ابھی ابھی بازار سے واپس آیا تھا اتنے میں اذان سن لی اور صرف وضو کر کے آ گیا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے غسل چھوڑ کر صرف وضو پر اکتفا کیا ہے لیکن تجھے علم تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیتے تھے حدیث نمبر ستائیس سو بیالیس مسند احمد